نمبر اکتیس رکن یمانی رکن حجر اسود اور तवाफ़ عن حميد بن أبي سویت قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف قال عطاء حدثني ابو هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه حضرت حمید بن ابی صبیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ سے رکن یمانی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا اس وقت حضرت عطا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے چنانچہ انہوں نے فرمایا مجھے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص بھی اس کے پاس یہ دعا مانگتا ہے العفو في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تو وہ فرشتے کہتے ہیں آمین پھر جب حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ رکن حجر اسود پر پہنچے تو ابن حشام نے کہا اے ابو محمد یہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے آپ کو اس رکن حجر اسود کے بارے میں کیا حدیث پہنچی ہے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا جو شخص حجر اسود کے سامنے آ گیا گویا وہ رحمان کے ہاتھ کے سامنے آ گیا ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے ابو محمد اور طواف حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت ابو حدر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے اور اس دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھے تو اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص طواف کرتے ہوئے بات چیت کرے تو وہ صرف اپنے قدموں کے ساتھ رحمت میں ایسے داخل ہوا جیسے کوئی پانی میں صرف اپنے پاؤں داخل کرے